www.attableek.com, the reviver of Iman. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين الكتاب يتلونه حق کتا أولئك يؤمنون به ومن فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم يهوديون کی تقریباً چالیس قباہتیں بیان ہوئی ہیں جن میں سے بعض میں نسارا بھی شریک ہیں اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو یاہل کتاب قبول کرتے اور اس دین پر عمل پیرا ہو جاتے لیکن ایسا ہونے کے بجائے کی ان کی جسارت اور ہمت بڑھ گئی وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ہمارے دین کی اتباع نہ کریں ملت سے مراد دین ہے طریقہ ہے اللہ تعالیٰ وہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ آپ کی اتباع کرتے اتباع تو کرتے نہیں اوپر سے آپ کو اپنی اتباع کے اوپر مجبور کرنا چاہتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے راہ حق اور راہ راست دکھا دیا نبوت کی روشنی عطا کی قرآن کریم عطا کیا اس کے بعد بالفرض و تقدیر اس راہ حق کو چھوڑ کر آپ کی خواہشات کی اتباع کر لیں تو آپ کا کوئی مددگار کوئی ناصر کوئی تعاون کرنے والا نہیں ہوگا اور یہ بالفرض و تقدیر کہا گیا ہے حالانکہ آپ کبھی بھی ان کی ملت کی اتباع کرنے والے ہیں ہی نہیں لیکن بالفرض فرض و تقدیر اگر کر لیا گیا تو اس کا انجام کیا ہوگا یہ پرانے کریم نے بتلا اور اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ دین حق کو چھوڑ کر دوسری کسی ملت کی پیروی اور اتباع کرے گا تو اس سے اللہ کی مدد ہٹ جائے گی دنیا آخرت میں اس کا کوئی حامی اور کوئی ناصر نہیں ہو گیا ہوگا یہ بات تو یہاں کہا تو جا رہا ہے سرکار سے لیکن سنوایا جا رہا ہے پوری ملت کو کہ دین حق کے آنے کے بعد کسی گمراہی کی طرف تمہارا میلان نہیں ہونا چاہیے بلکہ اسی حق کو تھامے رہنا چاہیے چاہے لوگ ناراض ہو جائیں صحابہ کرام سے ایک بہت بڑا طبقہ یہود کا اور مشرقین مکہ کا ناراض تھا لیکن ان حضرات نے ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں کی حق کے مقابلے میں یہاں تک کہ بیوی ناراض ہوئی اولاد ناراض ہوئی باپ ناراض ہوئے کسی کی پرواہ نہیں کی اور دین پر قائم رہے جس کے نظائر احادیث میں ملتے ہیں آگے اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ دین آتے نام کتاب یتلون وہ حق تلاوتی اب سب یہود بھی خراب نہیں تھے سب نسارا بھی خراب نہیں تھے ان میں سے بعض اچھے بھی تھے بعض راہ راست پر آ بھی گئے تھے جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آئے اور آپ کی دعوت کو حق پایا تو فوری طور پر اس کو قبول بھی فرمایا منظور بھی فرمایا اس کی دعوت دینا بھی شروع کر دیا اس کی دعوت چلانا بھی شروع کر دیا ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں کو کتاب ملی وہ کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں اور حق کی تلاوت کیا ہے حق تلاوت یہ ہے کہ پڑھ کر اس پر عمل کیا جائے یہ سب سے بڑا حق ہے خلاصت الخلاصہ حق تلاوت تو پانچ چیزوں کو بیان کیا ہے لیکن اس کا نچوڑ اور خلاصہ جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہفتے تلاوت یہ ہے کہ جو کچھ کتاب میں ہے اس کے اوپر عمل درامد کیا جائے اس کو زندگی میں اتارا جائے اور یہ عبداللہ ابن سلام اور ان کے کچھ ساتھیوں نے کیا تھا کیسے کہ ان کی کتاب میں یعنی تورات ہی کے اندر چند پیشنگوئیاں اور چند علامتیں حضور کی پائی جاتی تھیں جس کو انہوں نے پڑھا تھا پھر اسی کتاب کے اندر یہ بھی لکھا تھا کہ جب تم یہ علامتوں کا رسول اور نبی پالو تو ان پر ایمان لے آنا تو عبداللہ ابن سلام اور ان کے چند ساتھی اور روفا کا ایمان بھی لے آئے تو انہوں نے اپنی کتاب تورات کی تلاوت کا حق ادا کر دیا کہ اس پر عمل کر کے دیا اور عمل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے یہ لوگ کتاب کے ماننے والے کہلائیں گے بے ہی یہی بات آج قرآن کریم کے پڑھنے والوں کے لیے اور حاملین کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی حق تلاوت ادا کریں اور وہ حق تلاوت یہ ہے کہ پڑھیں پڑھنا سیکھیں اس کا احترام پیدا کریں اپنے اندر اس سے محبت رکھیں اس کے معنی کو سمجھیں اور پھر اس کے اوپر عمل کریں یہ کی تلاوت ہے قرآن کریم کا بھی کہ قرآن کے فرموزات پر اپنی زندگی کو ڈالا جائے اور اس کے اوپر پوری طرح سے عمل پیرا ہوا جائے جو ایسا کرتا ہے وہ در حقیقت کتاب کی تلاوت کا حق ادا کر رہا ہے اور جو ایسا نہیں کر رہا ہے وہ حق کے تلاوت میں گودائی کر رہا ہے کمی کر رہا ہے نقصان پیدا کر رہا ہے اور جو ایسا کرتا ہے کہ عمل عل کتاب نہیں کرتا اس کو خسران اور نقصان کے اندر قرار دیا کہ وہ اپنا نقصان کرتا ہے کیونکہ ہدایت والی کتاب آئی اور وہ اس پر عمل نہیں کرتا تو عمل نہ کرنے کے نتیجے میں ظاہری بات ہے کہ نقصان ہوگا اس کو خسران کے ساتھ تعبیر کیا کہ ایک آدمی کے پاس دوائی ہو اور وہ بیمار ہو اور پھر بھی دوائی نہ لیتا ہو تو ظاہری بات ہے کہ نقصان ہے خسارا ہے ایک آدمی کو بدبو سے چڑ نفرت ہے اور اس کے جیب میں ریتر موجود ہے پھر بھی وہ اس خوشبو سے فائدہ نہیں اٹھاتا اور اسے بند کر کے رکھا ہے تو ظاہری بات ہے کہ خسران میں ہے پاس ایک چیز ہوتے ہوئے اس سے فائدہ نہ اٹھانا تو اہل ایمان کو کہا کہ نقصان سے بچنا ہو اور کامیاب رہنا ہو تو تلاوت کا حق ادا کرنا یعنی قرآن کریم کو سیکھنا سیکھنے کے بعد پڑھنا پڑھنے کے بعد اس کو سمجھنا اس کے معانی کو معلوم کرنا اور اس کے بعد اپنی نچوڑ کیا نکلتا ہے اس کے اوپر عمل پیرا ہونا یہی خلاصہ ہے بنی اسرائیل کے سلسلے کا تذکرہ جو ہے وہ جاری ہے پہلے تو زیادہ تر ان کی اصل جو حضرت موسا علیہ السلام وہاں سے شروع کرتے تھے اور ان کو بتاتے تھے اور ان کے واقعات لاتے تھے اب اصل الرسول کی طرف لا رہے ہیں اصل الرسول یہ ہے کہ موسا علیہ السلام تو بہت بعد میں آئے اس سے پہلے یہ سلسلہ جو ہے ان کا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام سے جڑا ہوا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اسماعیل اور اسحاق پھر اسحاق کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب اور حضرت یعقوب علیہ السلام وسلام کی بارہ بیٹے ہیں اور وہ بارہ بیٹوں کی جو اولاد ہے وہ بنی اسرائیل کے لگی جن کی تعداد تقریباً ساڑھے چھ لاکھ کے قریب ہو گئی جب حضرت موس علیہ سلاد وسلام نے ان کو یہاں سے نکالا جب ان کی تعداد ساڑھے چھ لاکھ ہو گئی تھی اور جب مصر آیا تھا کافلا تو بہت چھوٹا سا کافلا تھا بارہ میں سے دو بھائی تو وہیں تھے دس بھائی آئے اور ماں باپ آئے تو اب وہ اصل یاد دلائی جا رہی ہے اور یہ اصل اس لیے بھی یاد دلائی جا رہی ہے کہ ادھر مشرقی نے مکہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ابراہیمی کہتے تھے کہ ہم ملت حنیفی اور ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام وسلام کے احوال اور ان کی زندگی توحیدی کیسی تھی وہ کتنے بہترین مواحق تھے اس کو ذکر کرنے جا رہے ہیں یا بنی اسرائیل اسکرو نعمتی التی انعام تو علیکم اس کی تفصیل پہلے دو مرتبہ آ چکی ہے یہ تیسری مرتبہ ہے یا بنی اسرائیل اسکرو نعمتی التی انعام تو علیکم ون فصل تو کم عال وَتَقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْعَا وَلَا يُبَّلُ بِنْهَا عَدْلِ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَعَا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ اس کے بعد سے یہ واقعہ شروع کیا ہے وَإِذِ اِبْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتِ اور ابراہیم کے رب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام کو کلمات کے ذریعے سے آزمایا یہ کلمات کیا تھے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو مختلف امتحانات ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام کے وہ مراد ہیں جیسے آنکھ میں ڈالا جانا وطن سے نکالا جانا پھر مصر کے دروازے پر امتحان اور ابتلا کا ہونا پھر شیر خار بچے کو لے کر حرم میں تنہا چھوڑنا پھر اس کے بعد زبر اسماعیل پھر اس کے بعد بنا بیت اللہ یہ تمام آزمائشیں ہیں یہ تمام امتحانات ہیں یہ تمام کلمات ہیں فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں فرمایا کہ لفظ کلمات کی تفسیر میں کافی اختلاف رہا ہے کون سے کلمات مراد ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ سلاد والسلام کو جو عوامر اور جو نواحی دیے گئے تھے وہ مراد ہیں کچھ حضرات کا کہنا یہ ہے کہ دس چیزیں فطری جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ سلاد والسلام کو کرنے کا حکم دیا تھا جن میں سے بعمر ذوق ختنا کرنے کا بھی حکم دیا تھا اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی احکام تھے لیکن حضرت ابراہیم علیہ سلاد والسلام کی پامردی ایسی رہی اللہ کے احکام کو کیسا پورا کرنے والے تھے تم کو کیا کہا جائے تم تورات نہیں مانتے تورات کے احکام نہیں مانتے تم قرآن کریم کو نہیں مانتے روزانہ نبی پر اعتراضات کرتے ہو جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلات وسلام جن کو تم بھی مانتے ہو یعنی یہود بھی مانتے ہیں نسارا بھی مانتے ہیں اور مشرقین مکہ بھی مانتے ہیں اور دنیا کے تمام لوگ مانتے ہیں وہ ابراہیم کا حال یہ تھا کہ ہم نے ان کو کئی کئی امتحانوں کے اندر لگاتار یقے بعد بھی آزمایا اور آزمایا لیکن یہ آزمائش کا خلاصہ کیا نکلا یہ آزمائش کا نتیجہ کیا نکلا اللہ فرماتے ہیں وہ اپنی آزمائشوں میں پورے اترے اور توحید کا سبق جو ہم نے پڑھایا تھا شدید حالات سے دوچار ہونے کے باوجود توحید کو نہیں چھوڑا اور اپنی ماخدانہ زندگی پر جمے ہوئے رہے سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے کیوں آزمایا دنیا میں کسی کو آزماتے ہیں تو اس کی صلاحیت معلوم کرنے کے لیے آزماتے ہیں کہ اس کی صلاحیت معلوم کی جائے اس کی لائبلٹیز معلوم کی جائیں اس کی کیپاسٹیز معلوم کی جائیں اس کی صلاحیتیں معلوم کی جائیں اللہ تعالیٰ تو سب کی صلاحیتوں سے واقف ہیں اللہ تعالیٰ تو سب کے کمالات سے اور عیوب سے اور نقائص سے واقف ہیں پھر کیوں آزماتے ہیں آزمائش کی وجہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن لوگوں کو منصب امامت دینا ہوتا ہے ان کی آزمائش ضروری ہوتی ہے آزمائش کی سیڑھیوں سے گزر کر امتحانات کے پل سے گزر کر وہ لوگ کامیابی کی اور امامت کی منزلوں تک پہنچتے ہیں تو دنیا میں کوئی مبتدا بننا چاہتا دنیا میں کوئی امام بننا چاہتا اور دنیا میں کوئی قدوہ بننا چاہتا ہو اور دنیا میں کوئی اونچے مرتبے اور مقام پر پہنچنا چاہتا ہو تو اس کو کسوٹی سے گزرنا پڑے گا یہ بتا رہے ہیں اسے حالات سے گزرنا پڑے گا جتنے انبیاء کرام ہیں جتنا اونچا مرتبہ رہا اتنی بڑی آزمائش ان کی رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد البلائی المبیا آزمائشوں میں زیادہ بڑی آزمائشیں انبیاء کرام کی رہی ہیں سمسل فلونسل پھر رتبا کا رتبا درجہ کا درجہ جیسا جیسا جس کا درجہ رہا جیسا جیسا جس کا رتبا رہا اس کے مطابق اس کا امتحان لیا گیا اور امتحان کے بعد جس کامیابی کے بعد جس منصب امامت کے وہ لائق تھا وہ منصب اس کو دیا گیا تھا اور دنیا کو بتایا گیا کہ بڑے منصبوں کی تمنا کرنے سے پہلے قربانیوں کے لیے تیار رہو امتحانات دینے کے لیے تیار رہو اور یہ نہیں ہے کہ آدمی بڑے محتطب پر پہنچ جانے کے بعد امتحان سے خالی ہو جاتا ہے نہیں اس کو دوسرے امتحانات سے دو چار رہنا پڑتا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سرکار مکی دور سے گزر گئے تو مدنی دور میں آرام مل گیا نہیں مدنی دور کے چیلنجز الگ ہیں وہاں کے حالات اور ہیں وہاں اور امتحانات تھے وہاں اور ابتلا آزمائشیں تھیں جو ظاہری بات ہے کہ مکے میں نہیں تھیں مکے میں چھپے ہوئے مختفی دشمن بھی تھے جن سے نمٹنا اور نبرداز ہونا یہ ہر ایک کا کام نہیں لیکن سرکار کے دل گردے اور حوصلے کی بات تھی کہ آپ نے اس کو برداشت کیا ان لوگوں کو ٹیکل کیا اور یہ تمام آزمائشوں سے پار ہو کر فتح مکہ کا موقع آیا یہاں تک کہ پرچم جو ہے بیت اللہ کے اوپر لہرائے اور اذانیں وہاں پڑی لی اس سے پہلے حالات ہیں مدنی دور کے حالات اور مکی دور کے حالات اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ مدنی دور میں خوب آرام کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں وہاں مکی دور سے زیادہ شدید آزمائشوں سے دو چار رہے ہیں سرکار اور درجے کے اعتبار سے مرتبے کے اعتبار سے اونچے درجے کے نبی کو چھوٹی تکلیف بھی بڑی تکلیف کہلاتی ہے وزیر اعظم کو کھانسی آ جائے تو اس کا تذکرہ ہوتا ہے وزیر اعظم بیمار ہو جائے تو اس کا رپورٹ منٹ منٹ کا آتا ہے دوسرے بیمار بھی ہوتے ہیں اچھے بھی ہو جاتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا نہ اس کا کوئی تذکرہ ہوتا ہے نہ کوئی پرسان حال ہوتا ہے درجوں کے اعتبار سے فرق پڑتا ہے ہمارے بزرگ مثال دیا کرتے تھے کہ رخسار بھی ایک ہی ہے اور ہاتھ بھی ایک ہی ہے لیکن ایک ہاتھ چلا رخسار کے اوپر باپ کا بیٹے کے رخسار کے اوپر تو لوگ کہیں گے اچھا ہوا ادب سکھانے کے لیے اس کو تماچا رسید کرنا ضروری تھا یہ بے ادب تھا باپ نے اس کو ادب سکھایا لیکن اگر خدا نہ خاصہ بیٹا یہی ہاتھ اپنے باپ کے رخسار پر چلا دے تو پوری دنیا تھوکے گی کس قدر بے ادب ہے کس قدر بدتمیز ہے کتنا بے حیا ہے بے غیرت ہے اپنے باپ کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا ایک تماچے پر دنیا نے تاریخ کی اسی قسم کے ایک تماچے کو برا مانا سرکار کا درجہ اور مرتبہ دیکھتے ہوئے چھوٹی تکلیف بھی سرکار کی بڑی تکلیف کہلائی مقام اور مرتبہ کہتے بس اللہ تعالی فرماتے ہیں ابراہیم کو لوگوں کا امام بنانا تھا کال علم جا کا لنگ اماما آپ کو امام بنانا تھا سید الموحدین بنانا تھا آپ کو اونچا مقام دینا تھا اس بنا پر یہ تمام آزمائش کے دور سے گزارا گیا اور فاطم مما اس کے اندر ان آزمائشوں میں کامیابی کی ضمانت خود اللہ نے دی کہ ان آزمائشوں میں پورے اتر گئے حضرت خلیل علیہ السلاۃ والسلام جب منصب امامت ملا تو لوگ ایسے موقع پر اپنی اولاد کے لیے بھی چاہتے ہیں کہ ان کو بھی ایسا کوئی مرتبہ اور ایسا منصب ملے اور کوئی ایسا مقام اور مرتبہ ان کو بھی مل جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ضروریت کے لیے بھی تمنا کر ڈالی کہ اللہ میری ضروریت کو بھی یہ منصب امامت ملتا رہے جیسے مجھے منصب امامت دیا گیا مختلف آزمائشوں سے گزار کر اسی طرح میری اولاد کو بھی اور میری ضروریت کو بھی ملتا رہے اللہ تعالیٰ نے استثنا فرمایا نالو آپ نے ظالمین تمہاری ضروریت میں سے جو لائق ہوگا جو فائق ہوگا اس کو ہم بنائیں گے امام لیکن جو نالائق ہوگا جو اس منصب کے لائق نہیں ہوگا آپ کی دعا رد کر دیں گے اور اسے فیل کر دیں گے اسے منصب امامت نہیں دیں گے منصب امامت اسی کو ملے گا جو امتحان کی کسوٹی سے کامیابی کے ساتھ گزر جائے اسے ملے گا منصب اور جو اس میں ناکام رہا اسے منصب نہیں مل سکتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو پوری ضروریت کو امام بنا دینا ہر آدمی چاہتا ہے ہماری پوری ضروریت اور ہماری پوری آل اولاد جو ہے وہ نیک نام بن جائے شہرت یافتہ بن جائے اونچے مرتبے اور مقام کی بن جائے لیکن ہر وہ دہی کے واسطے دار و رسم کہاں ایسا ہر ایک کے لیے مشکل کام ہے اس کے لیے شرائط اللہ تعالیٰ وہ شرائط بیان فرماتے ہیں کہ وہ شرط یہ ہے کہ تمہیں بھی آزمائش اور کسوٹیوں سے لگاتار گزرنا پڑے گا اور ضروریت کو بھی گزرنا پڑے گا تم کو منصب امامت ملا سب کو منصب امامت دے دیں یہ کوئی ہمارا قاعدہ نہیں ہے ہمارا ضابطہ یہ ہے آزماتے ہیں اور دیتے ہیں امتحان لیتے ہیں اور ناکامی اور کامیابی کی ضمانت دیتے ہیں جو کامیاب ہوگا امامت کا خزانہ کوئی کم ہے رب کے دربار میں جو بھی کامیاب ہوگا منصب امامت پر پہنچے گا جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو منصب امامت عطا فرمایا جیسے ادھر حضرت اسحاق کو عطا فرمایا بعد میں ضروریت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو عطا کیا اس کے بعد لائق تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام وسلام جو مختلف کسوٹیوں سے اور مختلف حالات سے اور آزمائشوں سے اور امتحانات سے گزرے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی وہ منصب عطا فرمایا یہ سبق ہو گیا کہ لوگ چاہتے ہیں کہ اونچے منصب والوں کو دیکھ کر رال ٹپتا ہے اور کہیں کہ واہ کیا اونچے مرتبے ملے ہیں روزے نہیں دیکھتے ان کی افطار دیکھتے ہیں تو دھوکہ کھا جاتے ہیں انہوں نے افطار کیا ضرور ہے لیکن روزہ بھی انہوں نے رکھا تھا یہ بھی ضرور ہے تو روزے کے بعد آتی ہے افطاری کی باری حالات کے بعد سنگینیاں آزمائشوں کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں میرے والد صاحب کو اونچا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ادا فرمایا تو یہ کسی نے نہیں دیکھا کہ ایک مسجد کی نالیاں بھی دھوتے تھے اور بیت الخلا بھی دھوتے تھے جب اللہ تعالیٰ نے ایک عرصے تک آزمایا اور اس کے بعد وہ منصب جو ہے وہ ادا فرمایا لوگ کہتے تھے کونے کی مسجد میں حضرت آپ کو کون پہچانے گا لیکن پوری دنیا نے جانا پوری دنیا نے پہچانا تو کام کرنے والوں کو اس کی فکر میں نہیں پڑنا چاہیے کہ کونے میں ہوں تو مجھے کون پہچانے گا جو اخلاص سے کام کرے گا اور جو اللہ کے لیے کرے گا اور جو اللہ کی رضا کا تعلیم ہوگا اللہ اس کو چمکائے گا توفیق بھائی میاں صاحب کی بائی پاس سرجری کی گئی ہے شفا کے لیے دعا کریں اور ہمارے نثار بھائی گوڑی والے مرحوم ان کی اہلیہ کا کل جو ہے بچوں نے خدمت کی سب کچھ کیا لیکن وقت آ چکا تھا اس بنا پر کل انتقال فرما گئی اور کل ہی جمعہ کی رات میں ان کو دفنایا گیا اللہ نے اچھی رات عطا فرمائی مرحومہ کی اللہ تعالیٰ بے انتہا مغفرت فرمائے اور جتنے رشتہ داران ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کو صبر جمیل اور اس پر اجر جزیل عطا اللہ صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار اللهم نبر قلوبنا بنور القرآن وزين خلاقنا بنور القرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن

ربنا انك رؤوف رحيم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کوتاہیوں سے درگزر فرما اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما رحم کے کرم کے عافیت کے فیصلے فرما اپنی رضائے دائمی عطا فرما اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما جو الجھنوں میں گرفتار ہیں اللہ کی جس طرح کی جیسی جیسی الجھنیں ہوں اپنے فضل سے وہ تمام الجھنوں کو دور فرما دے اللہ وہ الجھنیں چاہے گھروں سے تعلق رکھتی ہوں ان کو بھی دور فرما اے اللہ وہ ملازمت سے تعلق رکھتی ہوں ان کو دور فرما اے اللہ وہ بیرون سے تعلق رکھتی ہوں ان کو بھی دور فرما اللہ وہ اندرون سے تعلق رکھتی ہوں اس کو بھی دور فرما اے اللہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ کا فرما ایمان پر دنیا سے جانے والوں کی بے انتہا مغفرت فرما جنت میں اعلیٰ اور بالا مقامات عطا فرما اے اللہ العالمین اس پورے مجمع کی مغفرت فرما امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ جب وقت آخر ہو کل میں والی موت عطا فرما اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو پہل منظور فرما سبحان ربی رب العزت عما یوسفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین کریں گے اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے مراقبہ اللہ کی رحمت کے انتظار میں بیٹھنے کا نام ہے اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا نام اور ذکر اللہ یہ روح کی غذا ہے دلوں کا نور ہے اس وجہ سے ذکر اللہ کے ذریعے سے اپنے دل کی طاقت کو قوت کو روحانیت کو نورانیت کو بڑھانا چاہیے دل پر جو غبار آ جاتا ہے وہ ذکر اللہ کے ذریعے سے دور ہو جاتا ہے جو کھوٹ آ جاتی ہے وہ اللہ کی یاد کے ذریعے سے پوری ہو جاتی ہے جو اوراد اور اسکار بتائے گئے ہوں تمام اوراد اور اسکار متوسرین اور تعلق رکھنے والے حضرات کریں اور اگر کسی اور شیخ سے بیعت ہیں تو ان کے جو اوراد اور وظائف بتائے گئے ہوں ان کو پابندی کے ساتھ ادا کیا جائے تو انشاءاللہ شیخ کا جو فیض ملتا ہے سلسلے کا جو فیض ملتا ہے اللہ تعالیٰ وہ فیض ادا فرمائیں گے تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اور تیرے سوا مسجود نبی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اور تیرے سوا مشہور نبی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اب تو رہے بس کا دم Yeah. اللہ

شاشا شرکا Get the top, get the top, get the top, get the top, get the top. 认得他，认得他，认得他，认得他，认得他，认得他，认得他，认得他，认得他，认得他，认得他，认得他，认得他，认得他，认得他。 سے لگائے رکھیں اور لگاتار ایک ہی تصور رکھیں اللہ کی رحمت برس رہی ہے دل میں سما رہی ہے دل اللہ اللہ اللہ کا بیدار شو مشغول شو مشغول شو اللہ کی یاد میں مشغول ہو جا دل کا اصلی کام اللہ کی یاد میں عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار پانی سے لگاؤ تم لحد میں جا بنانی کوئی گئی تیری کیسی نادانی ہے عذاب القبر و من عذاب الحشر و من عذاب الفقر و من عذاب الدين وحشرنا يوم القيامة مع الأبرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ان قلوبنا ونواصينا وجوارحنا في يديك لم تبلغ نام حاشیا پیدا پال کا دار کا بینا فکن وعدنا الى سواء السبيل اللهم اعطنا حسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى عورة وذنب وخطيئة یا مغیر القلوب سب پر آزادی یا مصبب القلوب سب قلوب پل سب پل بنا دیجیے بولی کا ویا کرم کرمین ویا امر راقمین اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری گوتانیوں سے درگزر فرما اے اللہ اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما اے اللہ تو بڑا رقیم ہے اے اللہ تو بڑا کریم ہے اے اللہ رحم کا معاملہ فرما اے اللہ کرم کا معاملہ فرما اے اللہ جود کا معاملہ فرما اے اللہ رحم کا معاملہ فرما اللہ مغفرت کا معاملہ فرما امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما پوری امت کی مغفرت فرما ہماری بندشوں کو درگزر فرما اللہ ہمارے گناہوں پر نظر نہ فرما اپنے شاعرہ میں شان جو آتا فرمانا ہے آتا فرما اللہ اپنی شان کریمی کو دیکھتے ہوئے ہمارے گناہوں کو درگزر فرما دے اس پر آپ کو درگزر کی قلم چلا کرنا اللہ میں نمازوں کا پابند بنا اللہ تلاوت کا شہداری بنا دے اللہ ہماری اولاد کو دیندار بنا دے اللہ دین کا شوق ادا کروا دے اللہ نمازوں کا شوق ادا کروا دے اللہ قرآن کریم کا شوق ادا کروا دے اللہ ہماری روزیوں میں برکتیں ادا کروا دے اللہ اس میں غصاتیں ادا کرنا دے رکاوٹوں کو اپنے فضل سے دور کرنا دے اللہ غیر سے کا انتظام فرما دو ہر قسم کی تنگیوں کو دور فرما دو پریشانیوں کو دور فرما دو آداب کو دور فرما دو اے اللہ جو حالات چل رہے ہیں اپنے فضل سے سازگار بنا دو اے اللہ مسلمانوں کے لیے خیر کے فیصلے فرما دے پوری امت کے لیے خیر کے فیصلے فرما اللہ اسلام کا بول بالا فرما دے ہم کی کامیابی کی شکلیں پیدا فرما دے حاکم ظالم سے ہماری حفاظت کرنا حاکم ہمارے اوپر قائم کرنا ظالم حاکم جو مسلط ہیں ان کو ختم کرنا اللہ کرم کی بھیگ ادا کرنا طرف کے فیصلے اپنی رضائے دائمی ادا کرنا بیماروں کو شفا ادا کرنا جو مرحومہ کا انتقال کرنی اللہ ان کی بھی مقصد کرنا اور اللہ جتنے مرحومین دنیا سے گئے جنت اعلیٰ مقامات ادا کرنا رشتے دار کو صبر زمین اللہ کرنا مدارس کی حفاظت فرما مساجد کی حفاظت کرنا مراکز دینیا کی حفاظت امکا اور مقابل کی حفاظت اللہ جملہ مسلمان عالم کی حفاظت اے اللہ علماء کی حفاظت کرنا اللہ طلبا کی حفاظت اے اللہ العالمین پورے مجمع کی مقصد فرما امت کے ایک فرد کی مقصد فرما دعائیں اپنے فضلوں کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو خیر منظور کرنا تیرا حقیقی خیر آسان ہوگا